کہ قامت کے دن اپنی بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے جناؤ اپن جہالت سے گمراہ کرتے ہیں سن لوکیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں